دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تميهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا من قبلكم لعلكم تتقون سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے جس کی صفتیں جس کے کمالات بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کے کمالات میں ایک بڑا عظیم کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بخشش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ غفار ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ کا تو ہی ہوا فاف نہیں اللہ تو بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو پیدا کیا ہم گنہگار ہیں اور اللہ غفار ہے تو گنہ گاروں کا تعلق غفار سے ہی ہوتا ہے ہے نا گنہ گاروں کو غفار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے محتاج ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے صرف ہی معاف کرنے والا ہے غفار غفار مبالغے کا سیکھا ہے نا بہت معاف کرنے والا ہے اللہ کی مغفرت کی کوانٹٹی بھی بہت اعلیٰ ہے اور کوالٹی بھی بہت اعلیٰ ہے یعنی کوئی گناہ کا کی ایسی کوانٹیٹی نہیں کہ اس درجے پہ اگر آپ نے گناہ کر لیا تو اللہ سے اب معاف نہیں کرے گا اتنا کر لیا تو نہیں معاف کرے گا ہے نا کوئی ہے کہ اتنا گناہ کر لیا تو معاف نہیں رہا ہے بندہ اگر پہاڑ بھر گناہ لے کر کے آئے اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر مانگے ہے اگر وہ معافی مانگنے کی مغفرت کے استفار کی جو شرطیں ہیں ان کو پورا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک تو معافی کی کوانٹیٹی اور کوالٹی یعنی دیکھیے ہم بھی معاف کرتے ہیں نا ہم میں سے بھی بہت سارے معاف کرتے ہیں پر ہمارے معافی کیا ہوتی ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں کسی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے وہ میرے پاس آئے گا تو میں معاف کر دوں گا ہم جا کے سامنے والے کو نہیں بولتے نا معافی مانگو اللہ تعالیٰ روز آنا رات میں سمائے دنیا پہ نازل ہو کر کے گنہگار بندوں کے پاس جا کر کے اسے کیا کہہ رہا ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں یعنی رحمان خود آ کر کے گنہگار بندوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ میں معاف کرنے والا ہوں میں تم کو معاف کر دوں گا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہہ دیجئے اے میرے بندوں میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ اللہ جب بڑی محبت کرتا ہے بندوں سے تو ان کو کیا کہتا ہے میرے بندوں کون سے بندے اللہ نے یہاں پہ ایمان والے دیندار پرہیزگار متقیوں کو نہیں پکارا اللہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ پیار سے ہے پھر اللہ معاف کرتا ہے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے بعض مرتبہ ایسا معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت محروم ہیں اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے تو اللہ کو خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے آئے اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخش بھی سکتا ہے جو گناہ بھی دے سکتا ہے تو بندہ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ کو بہت خوش ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو عذاب نہ دے ماں فا اللہ عذابی اللہ تم کو عذاب دے گی کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو ایمان لے آؤ تو اللہ کیوں عذاب دے گا تو اللہ چانس دیتا ہے اور سب سے بڑا چانس مغفرت کا کہاں ہوتا ہے نمازان کا سب سے بڑا آفر مغفرت کا کب ملتا ہے نمازان میں اتنی مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا نامراد ہے وہ آدمی جو نمازان میں داخل ہوا اور رمضان چلا گیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی ان شاء اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم کو اپنے لیے بخشش کا مہینہ بنانا ہے اور رمضان کے کو اس کے حقوق ادا کرنے اور رمضان کے حقوق میں سب سے بڑا حق رمضان کے روزے ہیں سب سے مخصوص عمل جو ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ کیا ہے رمضان کے روزے اور روزے اللہ کے یہاں پہ کب مقبول ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے میں دین کے مطابق ہوں اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں اور رمضان کی تیاری میں ایک تو نفس کی تیاری ہے کہ اپنے نفس کو ہم تزکیہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں تو پچھلا درس ہم نے جو دیکھا وہ تزکیے کے پہلو سے ہمارا تھا آج کے درس میں مسائل بھی سیکھ لیں رمضان کے کیونکہ رمضان کے مسائل نہیں سیکھنے کی دو پرابلم ہوتے ہیں یا تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے اوپر ایسی واجب کر لیتے ہیں جو اللہ نے واجب نہیں کی بلا وجہ کا بوجھ اٹھائے رہتے ہیں بہت سارے لوگ فلاں چیز نہیں کر سکتے دانت نہیں مار سکتے مسواک نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہاں کلی کر لیں گے تو دس مرتبہ تھوکیں گے کہ کوئی پانی گلے میں نہ چلا جائے اللہ نے جو چیز واجب نہیں کی یا تو ہم اس کو بھی واجب کر لیتے ہیں یا پھر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ بھی کرتے جاتے ہیں جو ممنوع ہوتی ہیں مکرو ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو مسائل کا نہیں پتہ تو مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے ظاہر سی بات ہے رمضان کے بہت سارے مسائل ہیں ایک ایک درس میں مجلس میں تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا آئی ٹی پی پر میرے سلسلہ وار پانچ دروس الحمد للہ کا ایک کورس ہے فی الحال جو ہے دو دروس ہوئے ہیں الحمد للہ تین دروس ہوئے ہیں دو دروس ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اور مسائل متعلق ہوں گے تو تفصیل سے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ گفتگو سننا چاہیں تو ایک دن کل کا دن ہے پھر اس کے بعد بدھ چھوڑ کر کے پھر جمعرات کے دن آخری درس ہو ان شاء اللہ تعالیٰ تو اس میں میں نے بہت تفصیل سے مسائل بیان کیے ہیں online Plus T V پہ وہ درس ہو رہا ہے باقی آج کے درس میں ان شاء اللہ تعالیٰ مختصر رمضان کے کچھ مسائل ہم دیکھیں گے باقی مسائل سیکھتے رہنے چاہیے جو بھی مسائل آپ کو پیش آئیں آپ رمضان کے درمیان میں بھی علماء سے رابطہ کریں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ مسائل علماء سے سمجھیں علماء سے سیکھیں اہل علم سے سیکھیں ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے مدارس میں ایک وقفہ گزار کے اہل علم سے سیکھا ہے دین کی زبان جانتے ہیں فک اصول فک پڑھا ہوا ہے ہاں اہل گہرے تو پہلے کسی سے بھی مسئلے نہیں پوچھے جاتے دین کے مسائل میں ورنہ بھی پچھلے رمضان کا معاملہ ایک صاحب جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو اسینشیل ورک کر رہے ہیں فیلڈ میں وہ اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی حج کی بات نہیں بے اتفاق علماء کے وہ غلط فتوا تھا اور کئی علماء نے اس پر تنقید کی تو ہمارے یہاں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا میں جو بھی اپنے آپ کو پروموٹ کر کے اور مفتی بن جاتا ہے ہماری اس کے پیچھے بھاگ کر دوسری مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتی ہے مسائل بتانے کے لیے علماء موجود ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے شہر کے اندر میری میں بھی چھوٹا موٹا طالب علم ہوں کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھ میرا فون نمبر آپ میں سے میرے خیال سے سب کے پاس ہوگا نہیں ہو تو آپ لکھ لیں آسان نمبر ہے میرا اسی اسی ایک سو ستاسی پانچ سو اٹھاسی ہاں eight zero eight zero one eight seven five eight WhatsApp پہ آپ پوچھ سکتے ہیں میں کال بہت کم اٹھاتا ہوں واٹس ایپ پہ کوئی مسئلہ ہو رمضان کے مسائل سے متعلق زکات کے مسائل سے متعلق تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں مجھے پتا ہوگا میں بتا دوں گا نہیں پتا ہوگا آپ سے موقع لے کر کے اہل علم کے فتح دے کر کے بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن میں آپ دین کے مسائل جو ہے وہ اہل علم سے یا ہم جیسے طالب علموں سے آپ پوچھیں تو ہم میں خود کوئی مشترک نہیں ہوں میرا کام کیا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کسی عالم کا بڑے عالم کا فتویٰ موجود ہے ہی موجود ہے اب اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ عربی زبان پڑھ کر کے سمجھ جاتے ہیں تو جو کبار علماء ہوتے ہیں ان کی فتوے اب میں خود کوئی مستحد نہیں ہوں کہ میں استدلال کر کے بتاتا ہوں میں تو بہت چھوٹا موٹا طالب علم ہوں لیکن اتنا اللہ نے توفیق دی ہے علماء کی جو فتاوے ہیں ان کی زبان عربی زبان ہے تو وہ پڑھ کر کے سمجھنے کی ان کے استقبال کو تھوڑا بہت سمجھنے کی جو ہے کوشش کر لیتا ہوں صلاحیت رکھتا ہوں اور کبار علماء سے رابطے میں رہتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں آتا تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں بہت سارے مسائل ایسے دن بھر میں کئی مسائل ایسے آتے ہیں جہاں میں خود اپنے سے جو کبار علماء ہیں ان سے پوچھ کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں تو بہرحال اہل علم سے ٹچ میں رہنا چاہیے مسائل جو ہے وہ اہل علم سے سیکھنا چاہیے ورنہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو رمضان کے بہت سارے مسائل ہیں چاند کے مسائل سے ہم شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہے نا چاند ہمارے لیے بڑا اہم مسئلہ خاص طور پہ رمضان کا چاند رمضان آنے کا یعنی رمضان سے آپ کو روزے فرض ہوتے ہیں اب رمضان شروع ہو گیا یہ کیسے پتہ چلے گا اس کے دو ہی طریقے ہیں رمضان کے شروع ہونے کے کا علم جو ہے دو طریقوں سے ہوتا ہے پہلا انتیس شامان کو چاند دکھ جائے انتیس شامان ہے اور مغرب کے بعد آپ نے چاند دیکھا اور چاند دکھ گیا اس کا مطلب اب مغرب کے بعد سے جو وقت شروع ہوا ہے وہ کون سا ہے رمضان شروع ہو چکا ہے سب سے آسان طریقہ ہے نا چاند نہیں دکھا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا تیس کو بھی چاند دیکھنا ہے لازم کہ تیس کو چاند نہیں دکھا تو پھر اکتیس ہو گیا کوئی بھی ہجری مہینہ اکتیس دن کا نہیں ہوتا تو تیس کو چاند دکھے یا نہ دکھے ہے نا تیس کے بعد جو مغرب ہوگی اس کے بعد جو دن شروع ہوگا وہ کون سا ہوگا رمضان کی پہلی تاریخ ہوگا تو دو طریقے ہیں رمضان شروع ہونے کے یا تو انتیس کو چاند دکھے یا تو دن مکمل کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اچھا اہل حدیث کی جو فقہ ہے نا اس کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم جب مسائل پڑھتے ہیں تو ہم کیا حوالہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یا اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے نا تو ہم اس لیے جب مسائل پر عمل بھی کرتے ہیں تو ہم کو کون یاد آتے ہیں اللہ کے رسول کیونکہ ہم نے جب مسائل پڑھے ہوتے ہیں تو ہم نے دلیلیں کس کی سنی ہوتی ہیں اللہ کے رسول کی مقلد کا مسئلہ کیا ہے اس کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قدوری میں ہے نشامی میں ہے یہ دور مختار میں ہے تو وہ مسئلے پہ جب عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو کیا یاد آتا ہے اس کو اپنا امام یاد آتا ہے اور ہم کو اپنے امام یاد آتے ہیں انفی کو اپنا امام یاد آتا ہے اور ہم کو اپنے امام یاد آتے ہیں تو ہمارے امام کون ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ نے فرمایا صوم اولی رویتی وافتی لوگی الوگی کہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر کے افطار کرو یعنی روزہ رمضان ختم کر کے شوال شروع کرو تو ان غب بھی علی کو بعض روایت میں غم علی کو میں اگر تم پر بدلی آ جائے سلاسین تو تیس دن پورے ہو گئے اب اکتیس شابان نہیں ہوگا کوئی بھی مہینہ اکتیس کا نہیں ہوگا وہ کہاں ہوگا پھر پہلا رمضان شروع ہو جائے گا رمضان کا اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ چاند دیکھنا دکھانا کیا ہے مسلمانوں کی سنت ہے تو چاند دیکھیں اور دکھائیں یعنی جمع ہو کر کے چاند دیکھنے کی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ کل پیرس پہ جا کر کے سڑکوں پہ جہاں پہ بھی چاند دیکھیں چاند دیکھنا مسلمانوں کا شعار ہے مسلمانوں کا امتیاز ہے حدیث کے اندر آتے اپنے عمر فرماتے ترا الحلال اللہ کے دلی کے زمانے میں لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی یعنی لوگ چاند دیکھتے تھے کوشش کرتے تھے ہمارا اور چاند کہاں دکھے گا موبائل پر نہ ٹی وی پہ نہ موبائل پہ چاند کہاں دکھتا ہے آسمان پہ دکھتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سنت ہے مسلمانوں کی شعار ہے جو مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو عام لوگوں کے لیے تو چاند دیکھنا سنت ہے لیکن خاص خاص جو فقی اصطلاح ہے چاند دیکھنے کی تو چاند جو ہے وہ فرض کفایا ہے فرض کفایا یعنی فرض کفایا واجب سب پر ہوتا ہے فرض سب پر ہوتا ہے فرض اور واجب میں شریف میں کوئی فرق نہیں ہے سب پر واجب ہے یعنی چاند دیکھیں کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیں گے تو دوسرے لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا اور کسی علاقے میں کوئی بھی چاند نہیں دیکھے گا تو کیا ہوگا سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے سب کو گناہ ملے گا کیوں کیونکہ چاند دیکھنا کیا ہے فرض کفایہ کیوں فرض کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور روزہ رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے چاند دیکھنا تو کسی فرض پر عمل کرنے کے لیے جس وسیلے کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے وہ وسیلہ بھی کیا ہوتا ہے فرض ہو جاتا ہے اس کو علماء کہتے ہیں کہ البسا اللہ حکم الغایات کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کا بھی حکم جو ہے وہ غایات یعنی نتائج کا حکم ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے اب بغیر پاسپورٹ بنوائے آپ حج نہیں کر سکتے تو پاسپورٹ بنوانا بھی کیا ہو گیا فرض ہو گیا ہے نا تو بغیر چاند دیکھے آپ کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھنا بھی کیا ہو جائے گا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا تیسری چیز تو یہ تیسری چیز تھی کہ چاند دیکھنا کیا ہے فرض کفایا ہے چوتھی چیز چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا ہے کون سی دعا اللہ اہلیل علینا علی بعض روایتوں میں اہل لہو علی ہے اللہ اہلیل علینا علی بل یمنی ولی ایمان بال روایتوں میں بل امنی ولی ایمان ہے دونوں ہیں سلامتی اسلام ربی و ربک اللہ ترجمہ کیا ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور سلامتی والا اور اسلام والا ایمان والا اے چاند میرا رب رب اور تیرا اللہ ہے اس کے ذریعے سے پیغام بھی دیتے ہیں ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے چاند کے رب کی عبادت کرتے ہیں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ چاند خود با اختیار نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا چاند ستارے انہیں کے پاس اختیار ہے تو چاند ستاروں کے پاس اختیار نہیں اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے پانچویں چیز اگر مان لیجیے انتیس کا چاند نہیں نکلا شابان کا تو تیس ہو گیا اب تیس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے چاند بڑا ہوتا ہے دیر تک رہتا ہے تیس کا جو چاند ہوتا ہے وہ دیر تک رہتا ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ارے اتنا بڑا چاند ہے یہ آج کا چاند نہیں ہے کل کا چاند ہے اس کو یہ بڑی غلط بات ہے بہت لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں یہ نہیں یہ تو انتیس کا نہیں لگ رہا یہ تو تیس کا چاند نہیں لگ رہا یہ تو دوسری رمضان کا چاند لگ رہا ہے یہ جاہلوں کی بات ہے یہ عام جاہل علی اس لیے امام نے خزیمہ نے ایک حدیث لائی ہے اور اس میں یہ باب باندھا ہے کہ باب ذکر دلیل علی خلاف ما توہمہ العام ما والجہال کہ جاہل اور عام لوگ جو ایک وہم ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان الہلال اذا کان کبیرا مزیا انه للیلۃ الماغیہ کہ بہت سارے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چاند بڑا ہے اور زیادہ روشن ہے تو یہ کل کا چاند ہے آج کا چاند نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے امام مسلم نے بھی باپ باندھا ہے کہ انہو لا اعتبارہ بھی کبری ہلالی وسیغری ہی کہ چاند کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا ہے رویت کے لیے تو اگر چاند نہیں دکھا ہے تو آپ کو تیس کی مدت پوری کرنا ہے دوسری لیے تیس کرنے کے بعد آپ کو روزے رکھنے چاند چھوٹا یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک حدیث اس کے اندر لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا ہے دیکھنے کے لیے اور وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا ایک مرتبہ چاند بڑا دکھا تو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے کہا کہ چاند تو بہت بڑا دکھ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے بڑا دیا ہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھٹی چیز رمضان شروع اور ختم کرنے کے لیے چاند کتنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تو اصل یہ ہے کہ چاند دو لوگ دیکھیں گے دو لوگوں کی گواہی چاہیے اللہ نے فرمایا فعین شہیدہ فصوم و افطرو دو گواہ گواہی دیں تو روزہ رکھو اور افطار کرو تو اصل کس میں ہے یہ سنن سے ہی روایت ہے کہ اصل کیا ہے چاند کی گواہی دو لوگ دیں گے شروع میری اور رمضان ختم کر دیں گے عید کے چاند کے لیے بھی گواہی کتنے دیں گے دو لوگ دیں گے البتہ اگر کوئی بہت معتبر آدمی ہے تو ایک آدمی کی گواہی سے بھی رمضان شروع کر دینا چاہیے حضرت ابن عمر کہتے ہیں لوگوں نے ہلال دیکھنے کی کوشش کی تو کسی کو نہیں دکھا مجھے دکھا تو میں نے اللہ کے رسول سے جا کے بتایا انی رائی ہوں میں نے چاند دیکھا ہے وسام ہوں امر اناسو امر اناسا بس یامی تو اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا صرف ایک اکیلے ابن عمر نے کہا تھا اس لیے علماء نے کہا کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے اور لیکن عید کے چاند کے لیے دو لوگوں کی گواہی ضروری ہے ایک آدمی کی گواہی اس لیے کافی کہ احتیاط اسی میں رمضان شروع کرنے میں ایک آدمی کی گواہی بھی شروع کر دیں اور ختم کرنے میں احتیاط کیا ہے کہ دو لوگوں کی گواہی بھی ختم کریں گواہ کیسا ہونا چاہیے آٹھواں مسئلہ ہے چاند کے مسئلے میں گواہ اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے پہلا یہ دیندار ہونا چاہیے فاسق فاجر جھوٹا بے دین بغیر داڑھی والا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا اعتبار نہ کیا جا سکے ہے نا حرام کام کر رہا ہے گناگار ہے فاسق فاجر ہے تو اس کی گواہی متبر نہیں ہو سکتا جھوٹ بول رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ کوئی حصے معنی نہیں ہونا چاہیے اس کی نظر ٹھیک ہونی چاہیے معمول معمولی مطلب معمول کے مطابق ہونی چاہیے تیز نظر ہونی چاہیے کہ چاند دکھائی دے تو بوڑھا آدمی دیکھ ہی پا رہا ہے وہ بولے میں نے چاند دکھائی دو ہاں بعض الما بیان کرتے غالبت نے لکھا اپنے کتاب میں کہ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ مجھے تو چاند دکھ رہا ہے سارے لوگ چاند دکھ رہے تھے تو اس نے کہا مجھے تو دکھ رہا ہے سر ہم کو تو نہیں دکھ رہا آپ کو کہاں سے دکھ رہا ہے بولے دیکھو وہاں پر ہے سب پریشان ہو گئے تو قاضی کے پاس لے گئے قاضی بھی آیا ساتھ میں بولا کہاں چاند دکھ رہا ہے بولے وہاں دکھ رہا ہے تو قاضی نے اس کے یہ ابرو جو تھے اس پہ ہاتھ پھیرا کہا بولے اب دکھ رہا ہے میں نے تو اس کا ابو سفید جو بال تھا وہ اس کی آنکھوں سامنے جانے کا تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نہ نظریں بھی جو ہے وہ اس کی مضبوط ہونی چاہیے نوی چیز اگر مان لیجیے انتیس کے چاند کی خبر نہیں ملی اور آپ نے تیس شابان پورے کیے اب دوپہر میں آپ کو کہیں سے پتا چلا کہ چاند نکلا تھا کسی نے خبر اتنی تصدیق کر دی اس زمانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تصدیق ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے تو اگر دوپہر میں آپ کو پتا چلا کہ کل چاند نکلا تھا آپ کو دن میں تو آپ کو کل تو نہیں پتا چلا دوپہر ہو گئی آپ نے روزہ نہیں رکھا اور پتا چلا کہ چاند نکلا تھا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایک چیز تو لازم ہے سب کے اوپر کہ جیسے ہی چاند کی خبر مل گئی تصدیق ہو گئی وہیں سے روزہ شروع کر دینا ہے پھر آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے مفترات سے جن چیزوں میں روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا ہے البتہ اس دن کا روزہ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہوگا اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا شیخ الاسلام تیمیہ کا فتویٰ نہیں مانا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ بندے نے کچھ بھی چھوڑا نہیں جب اس کو خبر ملی اس نے روزہ شروع کر دیا تو کہتے ہیں نہیں مانا جائے گا تو احتیاط آپ روزہ رکھ لیں لیکن زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ والی بات زیادہ مضبوط کرتی ہے کہ روزہ اس دن کا کاؤنٹ ہو جائے گا آپ کو الگ سے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ احتیاط میں رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں دسویں چیز مطالعے مختلف ہوتے ہیں ایک جگہ کا چاند پوری دنیا کا چاند نہیں ہوتا اس کے مطلب کا چاند ہوتا ہے ہاں تو اگر سعودی عرب میں چاند دکھا تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہندوستان کا چاند ہندوستان کے لیے دلیل ہے ہندوستان کے بارے میں تقریباً میں جتنے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں سب کا اتفاق ہے کہ پورے ہندوستان کا چاند معتبر ہے سوائے کیرلا کے بعض علاقوں کے اور کرناٹکا کے بعض ساحلی علاقوں کے پورے ہندوستان میں کہیں بھی چاند دکھتا ہے ہندوستان کے علماء اس کو چاند تسلیم کرتے ہیں سمجھ میں آئے بعض کو کہتے ہیں وہ روایت دیکھو روایت تو ہی نہیں بولے وہ بعض علماء نے کہا یہ کلی بلدی رویا ہر شہر کا ایک الگ رویت ہے ہر شہر کی ایک الگ رویت ہے لیکن شہر سے مراد وہاں پہ یہ ہمارا شہر نہیں ہے ہندوستان ایک شہر دلی ایک شہر گجرات ایک شہر شہر سے مراد یہ ہے کہ پورا ایک علاقہ بلد کا مطلب ہوتا ہے علاقہ زمین کا ایک حصہ جیسے پورے ہندوستان کو بھی بلد کہا جاتا ہے بلد الہند ایسا بہت سارے بھی کتابوں میں مل جائے گا تو ہندوستان کو علماء نے ایک مطلب قرار دیا ہے ہندوستان میں کہیں پر بھی چاند دکھے گا سوائے ان بعض علاقوں کے جن کے بارے میں میں نے بتایا تمام علاقے کا ایک مطلع ہے تو ہندوستان میں کہیں بھی چاند دکھے گا تو انشاءاللہ تعالی سارے ہندوستان کے لیے روزہ رکھنا اس پر کافی ہو جائے گا ایک ایک شہر میں چاند دکھنا جی ممبئی میں چاند دکھے گا گجرات کے چاند ممبئی میں نہیں مانا جائے گا ایسا میرے کے حد تک کسی اہل حدیث عالم کا فتویٰ نہیں ہے حنفی عالم کا بھی فتوا نہیں ہے اس پر وہ کمیٹیوں کی جو علماء کی کانفرنس ہے سب نے یہ مانا ہے تقریباً پورے ہندوستان کا مطلب ایک ہے سوائے چند علاقوں میں تو یہ ہے کہ مطلب مختلف ہے اور اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے قریب کی کہ وہ ام الفصل جو ہے غلام تھے قریب ان کو انہوں نے شام بھیجا شام میں وہ گئے تو حضرت ابھی معاویہ نے شام میں چاند جو ہے وہ جمعہ کے دن دیکھا پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے مدینہ میں تو پتا چلا مدینہ میں جمعہ کو چاند نہیں دکھا تھا رمضان کا اور لوگوں کو سنیچر کو چاند دیکھا انہوں نے اتوار سے روزہ شروع کیا تھا تو قریب نے جب آ کے کہا کہ میں نے تو جمعہ کو چاند دیکھا ہے اور اپنی ماں بھی جمعہ کو چاند دیکھا ہے تو کیوں نہ تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پھر ہم سنیچر سے ہمارا روزہ ہونا چاہیے تھا ہم کو ایک روزہ چھوٹ گیا ہمارا ابن عباس نے کہا نہیں ہم تو سنیچر کو ہم نے چاند دیکھا تو ہم سنیچر سے ہی اپنی رویت رمضان شروع کریں گے اور ہم یا تو چاند دیکھ لیں گے یا تو تیس دن کا وقفہ پورا کریں گے اور انہوں نے آخر میں فرمایا ہا قزا امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے یہی محدثین کا منع رہا ہے کہ وہ مطالعے کے اختلاف کا اعتبار کرتے تھے اب مطالعے کیسے اس کو تقسیم کی جائے گی اس کے بارے میں ایک اصول علماء نے بیان کیا مطالعے کے اختلاف کے بارے میں کہ مطلب کیسے طے کیا جائے گا اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا ایک بات جو زیادہ دل کو لگتی ہے بلکہ دو باتیں ایک تو یہ ایک ملک کو ایک مطلہ مان لیا جائے اور دوسرا یہ کہ جہاں پر معمول کے مطابق عام طور پہ چاند ایک ساتھ دکھتا ہے ان کو ایک مسئلہ مانا جائے جیسے ہندوستان ہے دلی ہے گجرات ہے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب ممبئی میں چاند دکھتا ہے دلی میں بھی دکھتا ہے گجرات میں بھی دکھتا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے اور جہاں پر معمول کے خلاف چاند ایک دن پہلے ایک دن بعد دکھتا ہے ان کو الگ الگ بدلا مانا ہے جیسے سعودی عرب کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ ہمیشہ سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے ہمارے یہاں سے دکھتا ہے تو وہ ایک الگ بتلا ہے اور ہمارے ہندوستان جو ہے وہ ایک الگ مطلع ہے بہرحال تو مطالعے مختلف ہیں یعنی ایک جگہ کا چاند صرف اپنے مطلع میں معتبر ہوگا اس مطلع کے اندر جو لوگ ہیں وہی لوگ روزہ شروع کریں گے باقی لوگ اپنے مطلع میں چاند کا انتظار کریں گے اب یہ ہو گیا ہمارا چاند دیکھ لیا اب ہم نے نیت کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہے نا نیت سے روزہ شروع ہوتا ہے تو نیت کس کو کہتے ہیں نیت کہتے ہیں قصد کو ارادے کو تو روزہ ارادہ کرنا ہے روزے کا ہے نا نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا اور جب کسی نیکی کی نیت ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے انسان کا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا جب عبادت کی نیت کرتے ہیں تو ہماری عبادت کی نیت ہوتی ہے کوئی کام ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ کر رہے ہیں روزہ کے لیے ہم کو یہ نیت کرنا ہے روزے میں دو طرح کی نیت ہے ایک تو نیت المعمول اور ایک نیت العمل پہلی نیت آپ کو کرنی روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں آپ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے پہلی نیت یہ کرنی کہ روزہ کس کے لیے اللہ کے اور کیا کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہے نا ایسی بھوکے نہیں رہے بلکہ روزہ رکھ رہے ہیں تو دو چیزوں کی نیت کرنی کہ ایک ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور کس لیے رکھنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے رکھنے جا رہے ہیں نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے نیت کے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے عبادت عادت سے الگ ہو جاتی ہے نیت کرنے سے مثلا بھوکا رہنا ایک عادت بھی ہے نا لوگوں کی بہت سارے لوگ نہیں کھاتے پورا پورا دن نہیں کھاتے صرف بھوکا رہنا لیکن آپ جب یہ سوچ لیں گے کہ میں یہ بھوکا کیوں ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو وہ بھوک آپ کی کیا بن جائے گی یہ بات صرف نیت کرنے سے نا کچھ بھی نہ کریں آپ صرف نیت آپ نے کی کہ یہ جو بھوکا ہوں میں اب میں فجر کے بعد سے جو بھوکا رہوں گا وہ کیوں بھوکا رہوں گا عبادت کی نیت سے تو آپ کی بھوک عبادت بن جائے گی اور اگر آپ نے وہ نیت ہی نہیں کی اور بھوکے ہیں تو پھر وہ بھوک عبادت نہیں بنی تو عادت کو عبادت سے الگ کرنے کے لیے یہ جو بھوکے آپ رہ رہے ہیں یا پانی نہیں پی رہے یہ اللہ کے لیے نہیں پی رہے تو یہ کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی دوسرا عبادت کے مراتب نیت سے اس میں فرق ہوتا ہے کہ نیت آپ کی کیا تھی ہے نا مثلاً آپ نے ایک دن روزہ نہیں رکھا ایک دن آپ نے روزہ رکھا اب وہ جو روزہ ہے آپ کا کیا نفل روزہ ہے کیا وہ فرض روزہ ہے مثلا شوال کے دن آپ روزہ رکھیں تو آپ کو پہلے نیت کرنی پڑے گی نا کہ نفلی روزہ ہے یا فرض روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے یا کفاری کا روزہ ہے کون سا روزہ ہے وہ فرق کیسے ہوگا روزہ تو تینوں چاروں ایک ہی جیسا ہوگا نا نفلی روزہ بھی ویسا ہوتا ہے جیسا فرض روزہ آتا ہے کزاری روزہ ویسے ہی ہوتا ہے کفاری کا روزہ بھی ویسا ہوتا ہے تو یہ روزوں کی اقسام میں فرق کیسے کریں گے نیت سے کہ آپ نے نیت نفل کی کی تو نفل روزہ ہو گیا آپ نے نیت فرض کی کی تو فرض روزہ ہو گیا آپ نے نیت کفارے کی روزے کی تو کفارے کا روزہ ہو گیا آپ نے نیت کزا کے روزے کی تو کزا کا روزہ ہو گیا تو عبادتوں کی جو اقسام ہوتے ہیں مراتب ہوتے ہیں ان میں بھی فرق کس سے ہوتا ہے صرف نیت سے اس لیے نیت آپ کو کر لینی ہے کب کرنی ہے نیت اچھا نیت کہاں سے کرنی ہے نیت مطلب ہی ہوتا ہے دل میں ارادہ کرنا نیت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے دل میں ارادہ کرنا ہے نا کوئی بولے کہ میں زبان سے نیت کرتا ہوں یہ لفظ ہی غلط ہے جیسے کوئی یہ نہیں بول سکتا نا میں نے کان سے کہا نہیں بول سکتے نا کیونکہ کان سے کہہ سکتا ہے کوئی کان سے لوگ سنتے ہیں کوئی یہ نہیں بول سکتا نا میں نے زبان زبان سے سنا کیونکہ کا کام سننا نہیں ہے زبان کا کام بولنا ہے ویسے ہی دل میں نیت کرتا ہے بندہ زبان نیت کی چیز ہے ہی نہیں تو نیت کا محل دل ہے اور رمضان میں جو ہے آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو چار چیزوں کی نیت آپ کو کرنی ہے پہلا پکا یقین کہ ہم کو کل روزہ رکھنا ہے نا اب وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بھائی آپ ضہری میں اٹھے کیوں اٹھے آپ کو یقین ہے نا کہ میرا فجر بعد سے روزہ شروع ہونے والا ہے تو دل میں پکا یقین کہ ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں دوسرا تعین کرنا کہ میں یہ کل کا روزہ کل ہی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہوں تیسرا طبیعت یہ رمضان میں خاص طور پہ روزوں کے لیے فرض روزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات ہی میں نیت کر لیں یعنی مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے تک کے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ میں کل کا روزہ فرض رکھنے جا رہا ہوں ہے نا فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے اگر فجر سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں مانا جائے گا اور چوتھی چیز ہے تجدید نیت یعنی ہر رات میں آپ کو نیت کرنی ہے یعنی کہ مہینے کے شروع میں نیت کرنی تھی کافی ہے ہر رات آپ کو مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہاں میں کل بھی روزہ رکھوں گا کیونکہ کبھی کسی گزر کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں بھی رکھتا ہے نا مریض آدمی تو ہو سکتا ہے وہ کل روزہ نہ رکھے اور اس نے سوچ لیا میں کل روزہ نہیں رکھوں گا اب اس نے فجر کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں کھایا پھر سوچا ہے دو گھنٹہ تو نہیں کھایا چلو روزہ ہی رکھ لیتا ہوں رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا فرض روزے کی نیت کیا ہے ضروری ہے کہ وہ فجر سے پہلے کی جائے نفل روزے کی نیت بیچ میں بھی کی جا سکتی کون سے نفل روزے جو عام نفل روزے ہوتے ہیں جو مخصوص نفل روزے ہوتے ہیں جیسے آشوڈا کا روزہ یا یام بیس کا روزہ اس کی بھی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے ورنہ وہ فرض روزوں کا اس کو ان روزوں کا ثواب تو ملے گا نفل روزہ کا لیکن مخصوص ثواب نہیں ملے گا جو ان دنوں کا روزہ ہے تو بہرحال ہر رات میں تجدید کرنی ہے نیت کی نیت کی زبان سے ادائیگی یہ خلاف سنت ہے ائمہ اربا اور دیگر علماء کے بھی خلاف ہے اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے زبان سے نیت کی یہ بدعت سیاح ہے اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے ائمہ اربا اور دیگر علماء کے اجماع کے خلاف ہے روزے کی نیت یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ رات سے فجر سے پہلے کرنی ہے اور قضا روزے بھی جو رکھتے ہیں ان کی بھی نیت کب کرنی ہے جو عورتیں قضا کرتی ہیں روزہ ان کے لیے بھی کیا ضروری کہ وہ فجر سے پہلے نیت کریں عام دنوں میں آگے بڑھتے ہیں شہری کے مسائل شہری کھانا مستحب ہے ہاں واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن بہت زیادہ مستحب ہے اللہ نے فرمایا ولو بھی جر ماں کی شہری کرو چاہے ایک گھٹ پانی کیوں نہ پی لو بغیر شہری کے نہیں رہنا چاہیے ہے نا شہری کرنا ضروری ہے مالک کہتے ہیں اللہ کے سہوری بار سہری کرو کیونکہ سہری کیا ہے سہری میں برکت ہے ایک حدیث کے اندر اللہ میں فرمایا لوگوں کو دعوت دی صحابہ کے کو سہری کی دعوت دی ہاں سہری کی دعوت دینا بھی سنت ہے ہمارے افطار کی دعوت تو تھی سہری کی دعوت نہیں ہوتی سہری کی بھی دعوت دینا چاہیے اللہ کے نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا الغدا المبارک ہمارے اچھا اپنے ہوتی تھی منگل کو پہلے ہاں آفس میں سہری کی دعوت ہوگی ماشاء اللہ تو وہ اللہ کے بھی فرمایا حلوم الغدا المبارک کی مبارک کھانے کے پاس آؤ مبارک کھانے کی طرف آؤ تو سہیلی جو ہے وہ برکت والا کھانا قرار دیا گیا تو سہیلی میں کیا برکت ہے حافظ نے آٹھ برکتیں بتائی ہیں سہیلی کی پہلی چیز اللہ کی سنت ہے سنت میں برکت ہی ہے دوسری چیز اہل کتاب کی مخالفت ہے اہل کتاب سہیلی نہیں کرتے تھے ان کے روزے کی خاصیت ہی وہ سہیلی نہیں کرتے تو اہل کتاب کی مخالفت سہیلی کرنے میں تیسری چیز اس سے عبادت کرنے کی طاقت ملتی ہے سہیلی نہیں کریں گے آپ پتہ چلا پورے دن ایک دم مریل پڑے ہوئے ہاں کوئی طاقت ہی نہیں لگ رہی جسم کے اندر تو سہیلی کر لیں گے تو طاقت ملے گی اب طاقت ملے گی تو آپ اس کو عبادت میں صرف کریں گے اگر اور جگہوں پہ صرف نہیں کر رہے ہیں تو چوتھی چیز ہے کہ پھرتی آتی ہے جسم کے اندر پانچویں چیز ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو بدخلکی آنے کا امکان ہوتا ہے نا بہت بھوک کنٹرول نہیں ہوتی تو بد اخلاق ہو جاتے ہیں بھوکے رہتے ہیں تو اخلاق خراب ہو جاتے ہیں ان کے تو اس کا امکان کم ہو جاتا ہے جب آپ سہیلی کرتے ہیں تو چھٹی چیز یہ کہ اگر شہری کے وقت جاگے ہیں اور کوئی سائل آ گیا تو اس کو کچھ دے دیں ہو سکتا ہے کسی گھر میں شہری نہیں پہنچی ہو نہیں کر پا رہا آپ اس کو دے سکتے ہیں ساتویں چیز یہ ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے شہری یعنی شہری میں اٹھیں گے تو دعا بھی کر لیں گے آخری وقت ہوتا ہے نا رات کا تو اس لیے جب بھی شہری کے لیے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ وقت الگ سے دعا کے لیے فارغ کر کے اٹھیں اسکار کے لیے فارغ کر کے اٹھیں آٹھویں چیز یہ کہ اگر شام کو کوئی روزے کی نیت نہ کر سکا ہو تو صبح اٹھ کر کے وہ روزے کی نیت کر لے گا فجر سے پہلے پہلے چوتھی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے اللہ نے فرمایا ما بین سیامنا و سیام اہل کتاب اقلت السحر کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے شہری کھانا کہ اہل کتاب جو ہے وہ سحری نہیں کھاتے تھے ہم شہری کھاتے ہیں تو ہم سوچیے ہمارے دین میں اہل کتاب کی مخالفت اس درجے میں مطلوب ہے کہ کوئی عبادت میں بھی ان کی موافقت اور ان کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے ہمارے لوگ خود جا کر کے کرسمس منا رہا ہے کوئی دیوالی منا رہا ہے کوئی ہولی منا رہے ہیں عبادتوں میں اتنی بھی جو ان کی موافقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تو ہم کھائیں گے سحری تاکہ ان کی مخالفت ہو سحری کھانا مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی سحری نہیں کھا رہا تو اس کے بھی روزے ہو جائیں گے بہت سارے لوگ سحری نہیں کھاتے تو بولتے ارے آج روزہ نہیں رکھ سکتے ایسی بات نہیں ہے امام نوی فرماتے واجم علماء استحبابی و نو واجب علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ سحری مستحب ہے اور یہ واجب نہیں ہے اور اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے پوری پوری رات سوتے رہ گئے یا کوئی اور وجہ سے وہ سحری نہیں کھائی اور پھر انہوں نے روزہ کنٹینیو کیا اللہ کے نبی کو بات پتا چلی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ دورا قضا کرنے کا حکم نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ سحری بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے سحری کب کھانا چاہیے سحری ایک دم لاسٹ لاسٹ تک کھانی چاہیے آخری لاسطے تک کے ہاں فجر سے تھوڑا پہلے رکنا چاہیے اس سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سحری کی اس کے بعد ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پوچھا گیا کہ سحری اور اذان کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا تو فرمایا پچاس آیتیں پڑھنے پر کا یعنی ٹھہر ٹھہر کے جو سمینا والی پچاس آیتیں نہیں ہاں اللہ کے رسول والی پچاس آیتیں تو پچاس آیتیں پڑھنے بھر کا فاصلہ تھا تو مشکل سے پانچ دس منٹ جتنا جو جتنا یہ لگتا بھی جی، تھی پچاس آیتیں پڑھنے میں اچھا دیکھو صحابہ کرام جو ہے وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے نا کہ ان کو اگر بول دیا کہ پچاس آئے تھے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ پچاس آئے تم کتنا ہو پڑتا ابھی اپنے زمانے میں سے وہ پچاس آئے تھے اس کو سمجھ میں نہیں آیا پڑھتے تھے قرآن کیسے سمجھ میں پچاس آئے تو ہمیں کتنا وقت مطلب لگتا بہرحال یہ تاخیر سے صحیح کرنا جو ہے امام نوبی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فی رس والا تاخیر سور علا قبئی فجری اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے ہی سحری ختم کرنا چاہیے ہاں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی سنت ہے لیکن فرماتے ہیں نواز معاش نواز شرد انبیا امیرنا انوقت کا سور انا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہری تاخیر سے کریں اور افطار جلدی کریں تو انبیاء کی سنت ہے شہری تاخیر سے کرنا تو کوشش یہ جو ہمارے یہاں پہ پندرہ منٹ پہلے اذان کی آواز آنے لگتی ہے کہ شہری کرنا بند کر دیں ٹائم ختم ہو گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اگر اذان ہوتے وقت برتن ہاتھ میں ہے تو کھا سکتے ہیں ہے نا مطلب کوئی کھا رہا ہے یہ ہم پہلے سے پلاننگ ہی نہیں تھی کہ اذان ہونے تک کے ہم کھائیں گے پلاننگ ہی نہیں تھی کہ اذان سے پہلے ختم کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اتفاق ایسا ہوا دیر سے اٹھے کوئی مسئلہ ہو گیا لیٹ ہو گیا کھانا بننے میں تو کھا رہے ہیں تو اگر کچھ ہاتھ میں ہے تو تھوڑا موڑا تو وہ ختم کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں کوئی یاد ہے پانی لے کے بیٹھے اذان ہوگی تو نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی تو روزہ ہی نہیں ہوگا اذان سے روزہ ختم کرنا ہے شروع کرنا ہے تو ہمارے یار اذان فجر کی اذان سے افطاری کرنا ہے پانی کے بیٹھے ہوئے یہ اتفاق ایسا ہو گیا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان سے دو پانچ دس منٹ دو پانچ منٹ پہلے جو ہے آپ شہری ختم کرتے ہیں کبھی اتفاق ہوا کہ ہاں ہاتھ میں ہی اذان ہو گئی تو ختم کر لے تو الگ بات ہے وہ بھی علماء نے کہا ہے کہ جب یہ پتا ہو کہ موزین جو ہے آگے پیچھے کر سکتا ہے اگر ایک دم ٹائم پر پتا ہے کہ موزین اذان دیتا ہے تو نہیں کھانا چاہیے ختم فوراً رک جانا چاہیے اذان ہوتے ہی تو بہرحال اگر کچھ ہاتھ میں ہے تو ہلکا پھلکا کھا سکتا ہے لیکن میں اجازت دی اس کی ورنہ پورا دن جو ہے وہ ٹینشن میں رہیں گے کہ نہیں اتنا وہ چھٹ گیا میرا والا ہاں اور شہری میں کیا کھانا چاہیے شہری میں جو ہے الگ نے فرمایا مومن کی بہترین شہری جو ہے وہ کھجور ہے تو کھجور کھانا سنت ہے کھجور کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی کھا سکتے ہیں البتہ اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ پیاز کچے پیاز لہسن وغیرہ نہ کھائیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو مسجد میں آنا ہے تو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آٹھ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ہے نا ابھی روزہ رکھے آپ توڑنا نہیں ہے تو کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے پہلا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ بھی کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرا وہ چیزیں جو کھانا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے پینے کے قائم مقام ہیں یعنی خود اس کو کھانا یا پینا تو نہیں کہیں گے جیسے انجیکشن لے لیا گلوکوز لے لیا اس کو کھانا تو نہیں کہیں گے لیکن وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے اس سے بھوک مٹ گئی اس سے پیاس مٹ گئی کوئی ایسا جو ہے دوا لے لی جس سے بھوک اور پیاس مٹ گئی تو وہ کھانے پینے کی جو قائم مقام ہے ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسرا بیوی سے ہم بستری کرنا چوتھا وہ چیزیں جو ہم بستری کے جیسی ہیں ہم بستری تو نہیں ہے جیسے مشت زنی کرنا ایجوکیشن کرنا تو اسے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا پانچویں چیز ہے جو نفاس اگر کوئی عورت پہ روزہ رکھا حیض آ گیا اس کا روزہ ختم نفاس آ گیا اس کا روزہ ختم حیض و نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہو گیا حرام ہو گیا چھٹی چیز جان بوجھ کر کے طے کرنا جان بوجھ کے کوئی الٹی کرے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا ساتویں چیز روزہ ختم کرنے کی نیت کر دینا آپ نے صرف نیت کر لی کچھ نہیں کھایا کیا لیکن نیت کر لی آج میں روزہ نہیں روزہ ختم ہو جائے گا آٹھویں چیز مرتد ہو جانا کوئی مرتد ہو گیا تو روزہ اس کا ختم ہو کیونکہ روزے کے لیے اسلام شرط ہے ضروری ہے اب یہ جو روزے توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں تین شرطیں جو ہیں تین بنیادی شرطیں حیض و نفاذ کے علاوہ یعنی کھانا پینا ہم بستری اور جان بوجھ کے الٹی کرنا روزہ ختم کرنے کی نیت کرنا یہ جو ہم نے بتایا نا انہیں چیزوں سے آٹھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو تین چیزیں پائی جائیں گی تب یہ روزہ ٹوٹے گا ان سے پہلی چیز پتہ ہونا چاہیے علم دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے مثلا کھایا کھانے سے روزہ کب ٹوٹے گا نمبر ایک اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کو پتا نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے کر لیا بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا جیسے کسی نے الٹی کر لیا جان بوجھ کر کے ہاں اور اس کو پتا نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا اس کو ہونا چاہیے کہ چیز مفتی رہی ہے چیز روزہ توڑنے والی ہے دوسرا کیا اس کو وقت کا علم ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کھا پی رہا ہوں یہ روزے کے دن میں کھا رہا ہے مثلاً کوئی آدمی کھا رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے جیسے بات مرتبہ ہو جاتا ہے نا کہ آدمی اٹھا اس کو لگا ابھی میں بہت پہلے اٹھ گیا ہوں کھا پی رہا ہے آرام سے پھر اس کے بعد کھڑکی کھول کے دیکھا تو بات اجالا ہے اب اس نے کھا پی لیا لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ فجر کی اذان کے بعد کھا رہا ہوں یا کسی کو لگا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے علیکم کسی کو لگا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور اس نے کھا لیا افطار کر لیا بعد میں پتا چلا رہے مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی ہاں کہیں موبائل پہ کوئی الارم بچ گیا تھا میں سمجھا کہ وہ اذان ہو گئی مغرب کی تو ایسی صورت میں اس نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں تو دو چیزیں ہونی چاہیے پہلا کیا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ عمل روزہ توڑنے والا ہے دوسرا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ عمل میں ایسے وقت میں کرنا ہو ہوں جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ غلطی سے ایسے وقت میں کھا لے جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا جو ہے وہ غلطی ہو گئی اس سے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو پہلی چیز یہ دوسرا چیز جان بوجھ کر کے وہ کھائے ہاں غلطی سے کھا لیا کوئی چیز جیسے بھول چک سے کھا لیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری چیز اپنے اختیار سے کھائے یعنی اگر کسی نے مجبور کر دیا کھانے کے لیے جیسے بعض علاقوں میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو پکڑ کے کسی نے مارا کہ کھاؤ زبردستی کھلا دیا تو مجبور کا اگر کر دیا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مشہور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا نسیان کو اٹھا لیا ہے نا تو غلطی سے کوئی کھا لے یا بھول کر کے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کھانے پینے یا جو دوسری چیزیں ہیں ان میں تین چیزیں پائی جائیں تو ان سے روزہ ٹوٹے گا پہلا کیا علم ہونا چاہیے دوسرا اختیار ہونا چاہیے تیسرا جان بوجھ کر کے وہ کھائے اور علم میں دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے یہ علم ہونا چاہیے اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے میں نے اس وقت میں کیا ہے جب روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ اگر رات کا حصہ سمجھ کر کے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے تین طرح کی چیزیں ہیں جن سے روزہ توڑتا ہے پہلی چیز ہے اگر جمع کر لیا ہم بستری کر لیا ہم بستری سے اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے اوپر تین چیزیں واجب ہیں پہلا کیا توبہ کرے گا ہے نا کیونکہ اس نے گناہ کیا گناہ بہت بڑا روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے تو اگر کسی نے روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میراج کرائی گئی تو اللہ کے نبی اللہ کے فرماتے میں سویا ہوا تھا مجھے دو لوگ لے کر کے گئے پہاڑی پر چڑھایا گیا مجھ کو اور پہاڑی پر میں نے سخت آوازیں سنی تو میں نے پوچھا کہ کہ یہ یہ کیسی آواز آواز ہے ہے تو کو بتایا گیا کی اللہ کے فرماتے پھر میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے یہ جو جبڑے ہیں بانچھے یہ چیر دی گئی ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو اللہ کے لیے ہم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تحلہ تو سومی کہ روزہ حلال ہونے سے پہلے یہ لوگ کھا پی لیتے تھے یعنی دن میں کھاتے پیتے تھے دن میں کھاتے پیتے تھے افطار حلال ہونے سے پہلے کھا پی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ روزہ نہ رکھنے کا عذاب ان کو دے ہے تو روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے اگر کسی نے ہم بستری کر لی ہے روزے کی حالت میں تب تو اس کے اوپر توبہ پہلے واجب ہے دوسرا قزا کرے گا ایک روزے کی قضا کرے گا تیسرا کفارہ دے گا صرف ہم بستری کرنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا کفارے میں کیا ہے غلام آزاد کرے گا اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے تو یہ صرف کس کے لیے جس نے ہم کی ہے روزے کی حالت میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھے گا وہ بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس سے آٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یہ جمع کے لیے جمع کے علاوہ حیض و نفاذ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے اس پر سوائے قزا کے اور کچھ نہیں ہے حائضہ عورت بس اتنا کرے گی کہ جس روزے کی جتنے ایام میں اس کو حیض آیا تھا اتنے روزوں کی وہ کیا کرے گی رمضان کے بعد قزا کرے گی باقی جو چیزیں ہیں کھانا پینا اگر اس سے روزہ اس نے توڑا ہے تو اس کو پہلی بات کیا کرے گا وہ توبہ کرے گا اور دوسری چیز کیا کرے گی وہ قزا کرے گا دو چیزیں ہے نا پہلے تو وہ توبہ کرے گا کیونکہ اس نے روزہ توڑا ہے دوسرا کیا روزے کی وہ قزا کرے گا اب جو مفترات کی تفصیل کیا ہے کھانے پینے کی چیز یعنی جب ہم کہتے ہیں کھانا پینا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کھانے پینا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چار چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے کھانا اور پینا تو چار چیزیں کھانے پینے میں پائی جائیں گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا پہلی چیز کیا ہے کہ منہ کے یا ناک کے راستے سے کھائے ہو کیونکہ کھانے کا راستہ کیا ہے یا پینے کا راستہ یا تو منہ سے کھلایا جاتا ہے یا بہت بیمار ہوتی ہے تو اس کو آدمی دو, ہی آدھی راستے ہیں کھانا کھانے کے ہاں منہ سے کھانا یا ناک سے کھانا تو اگر کسی نے آنکھ پہ ڈراپ ڈالا آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں یعنی روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ آنکھ جو ہے وہ کھانے اس سے کہا جائے اس نے پیا ڈراپ نہیں بول سکتے نا ہاں، پینے کی جگہ یا کھانے کی جگہ نہیں ہے کان میں ڈراپ ڈالا تو یہ کھانے کی اور پینے کی جگہ نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا پھر جو شرمگاہ پچھلی شرمگاہ کے راستے سے بھی بعض دوائیاں چڑھائی جاتی ہیں اینیمیا وغیرہ دیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا سوائے اس کے کی جو چیز چڑھائی گئی ہو وہ بھوک اور پیاس کو ختم کر دینے والی ہے اگر کوئی ایسی دوا پیچھے کے راستے سے دی گئی ہے جو کھانے پینے کا اثر نہیں رکھتی ہے تو اس کا روزہ پیچھے کی دوا سے نہیں ٹوٹے گا اناف کیا تو اتنا سخت ہے کہ وہ بعض فتوے آتے ہیں رمضان میں کہ بیت الخلا بھی جائے تو پانی پانی تیز دھم مارے اور سے بھی روزہ ٹوٹ جائے تو پیچھے کے راستے سے کسی کو اگر جو ہے کچھ دے دیا جائے دوا بھی تو یہ یہ کھانا نہیں اس کو کہیں اس نے کھایا اس نے پیا وہ کھانا پینا نہیں ہے چونکہ ہم نے بہت تفصیل تفصیل سے بحث کی ہے کہ کھانے کا راستہ منہ یا ناک ہے تو منہ اور ناک سے کچھ کھائے پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط کیا ہے منہ اور ناک سے جو کھایا وہ حلق کے نیچے پہنچ جائے اگر منہ میں کچھ لیا اور اس کے بعد دیا اس کو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہے نا احتیاط کرنا جس نے پانی لیتے ہوئے لیکن فلسطین شاہ روز جب وضو کرو تو خوب پانی اوپر چڑھاؤ ناک میں اللہ سائما لیکن اگر تم روزے سے ہو تو زیادہ پانی مت چڑھاؤ کہیں حلق کے اندر نہ پہنچ جائے تو روزہ کب ٹوٹے گا جب وہ حلق کے اندر پہنچ جائے منہ میں پانی لیا کلی کر لیا کلی کرنے کے بعد اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ عورت ہے کھانا بنا رہی ہے کوئی شیف ہے اور وہ کھانا بنا رہا ہے اب اس کو چکنا ہے تو چکھ لیا اس نے چکنے کے بعد اس نے دیا کھانا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کب ٹوٹے گا جب منہ یا ناک کے بعد سیدھا وہ حلق کے نیچے چلا جائے تیسری چیز ہے کہ وہ آبجیکٹ ہو اس کا کوئی جسم ہو جیسے ہوا ہے بھاپ ہے یہ چیزیں اگر جائیں حلق کے نیچے پیپڑے میں جائیں میدے میں جائیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چوتھی چیز کی اس سے پانا ممکن نہ ہو بہت ساری جیسے اب ہم پالیشن کے دور میں رہتے ہیں دھول اڑ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ منہ کے راستے سے کبھی ناک کے راستے سے میدے میں بھی کچھ حلق کے نیچے بھی اتر جاتی ہے ہاں یا آپ آپ کلی کلی کر کر رہے ہیں کے نے پانی دیا پھر بھی پانی کچھ تو رہ جائیں گے نا آپ کے منہ میں کتنا بھی کوشش کریں گے تو حلق کے نیچے جائیں گے وہ ایسی چیزیں اس سے بچ پانا ممکن نہیں ہے تو جن چیزوں سے بچ پانا ممکن نہیں ہے ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو چار چیزیں ہونی چاہیے پہلا کیا منہ اور ناک کے راستے سے داخل کی گئی جو کھانے والی چیز ہے اور وہ ناک کے منہ کے راستے سے داخل کرنے کے بعد حلق کے نیچے چلی گئی ہو تیسرا یہ کہ اس کا جسم ہونا چاہیے آبجیکٹ ہونا چاہیے بھاپ ہے ہے ہوا جیسے اود لیا ہے کیا ہے دھواں ہے تو اگر اود سلگا دیا یا کوئی دیا اس کی خوشبو چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اسی طرح سے بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ سرما سرما لگا لیا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور چوتھی چیز اس سے بچ پانا ممکن نہ ہو ہم اس طریقے اچھا بعض ایک سوالات آتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھ کر کے آج کل ختم کرتے ہیں آج ذرا سا جلدی درس ختم کرنے کا مجھے کہا گیا ہے تو غسل کرنے سے غسل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا ہاں نہیں ٹوٹے گا ان شاء اللہ ہے نا غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت ہے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو بھی بہت ساری سہولت دی تم یہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو غسل کرنے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ روزہ نہیں ٹوٹے گا گرچہ آپ اس لیے غسل کریں کہ آپ بہت تھک گئے گرمی لگ رہی ہے آپ کو تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ روزہ نہیں ٹوٹے گا تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انہیلر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو دمے کا مریض ہوتے ہیں انہیلر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا کیونکہ انہیلر میں اصل کیا ہوتا ہے بھاپ ہوتی ہے بہت تھوڑی مقدار میں اس کے اندر جو ہے وہ لکوڈ ہوتا ہے پر وہ لکوڈ بھی اکثر کیا کرتا ہے وہ لکوڈ اصل پھیپڑے میں جاتا ہے ہے نا وہ جب انہیلر لیتے ہیں تو وہ پھیپڑے کا جو نلی کے راستے ہوتے ہیں ان نلی کے راستوں کو جا کے صاف کرتا ہے تاکہ سانس لینے میں مریض کو دقت نہ ہو تو وہ بہت تھوڑی مقدار میں جو لکوڈ ہوتا ہے پھر وہ بہت اکثر جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ پھیپڑے میں جاتا ہے کچھ حصہ اس کا حلق میں بھی چلا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی حصہ ہوتا ہے اس سے مطلب اس سے زیادہ حصہ نہیں ہوتا جتنا ہم کلی کرتے ہوئے ہمارے منہ سے پانی ہمارے منہ میں رہ جاتا ہے وہ حلق کے اندر جاتا ہے تو اتنی مقدار میں اگر کچھ چیز چلی بھی جائے حلق کے نیچے تو وہ میدے میں نہیں پہنچے گی نا کیونکہ وہ لکوڈ ہی تھوڑا سا ہوتا ہے انہیلر کے اندر باقی تو اس کے اندر گیس بھری بھی ہوتی ہے تو انہیلر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ خون چلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا احتلام کی حالت میں اگر کسی نے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو احتلام یعنی جو نائٹ فال ہوتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی روزہ نہیں ٹوٹے گا ہے نا اسی طرح ایک سوال یہ بھی بہت آتا ہے کہ بوسو کنار سے جو فور پلے ہوتا ہے مقدمات جو ہوتے ہیں بستری کے علاوہ بیوی سے بوسا وغیرہ لینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور پہ نوجوان ہو اللہ رسول کے پاس ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ رسول کیسے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں ٹوٹے گا اور دوسرے جوان آدمی نے اگر اجازت مانگی تو لگ اجازت نہیں دی تو صحابہ جو ہے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو اللہ رسول میں سمجھ رہا ہوں لیکن وہ آدمی جو ہے وہ بڑھا آدمی ہے اس کو اپنے اوپر قابو ہے تم لوگ جوان آدمی تم کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ کرتے کرتے اگر انزال ہو گیا یعنی ہم بستری طریقے تو نہیں کھیلے گی اگر وہ خارج ہو گئی نہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو میرے خیال سے اتنی ہی پر آج کا درس ہم لوگ ختم کرتے کچھ تقریبات بھی یہاں پر ہیں اور میں نے بتایا کہ اس موضوع پہ تفصیلی درس میرا انشاءاللہ شاء پلس ٹی وی پر لائیو ہو رہا ہے تو آپ لوگ جو تفصیل سے سننا چاہیں انشاءاللہ شاء اللہ وہاں تشریف لا سکتے ہیں اخو کو لہٰذا وصطف اللہ علیہ علیہ علیہ سائل وصطف وسطف الرحیم وآخر الدعوان و آخر و دعوان اس کو چالو رکھو چالو رکھو اس کو بند کر اس کو بند کر سبحان اللہ بھی ہمدی اللہ بھی کا شکر اللہ اللہ تاستغفر کو